ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حجبت النار بالشهوات دوزخ پر پردہ پڑا ہوا ہے نقصانی کا شہوتوں کا یعنی نقصانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے روزک پر اور جنت پر پردہ پڑا ہوا ہے ان باتوں کا جن کو انسان دنیا کے اندر ذرا محسوس کرتا ہے مشکل محسوس کرتا ہے پر مسا یہ دنیا اللہ تبارک مطالعہ نے انسان کے لیے ایک امتحان کا سر بنایا آزمائش اس آزمائش کا تقاضا یہ ہے کہ تھوڑا سا انسان کو اپنی عقل استعمال کرتے سمجھ استعمال کرتے ہمت استعمال کرتے اس امتحان میں کامیابی آ سکے تو اگر دو سب سامنے دکھا دی جاتی کہ جب یہ ہے آپ جلدی نظر آ رہی ہوتی اور اس کے عذاب کا آنکھوں سے مشاہدہ ہوتا اور دوسری طرف جنگل نظر آ رہی ہوتی اس کی نعمتیں نظر آ رہی ہوتی اس کے پرسیک اور پورن مناظر نظر آ رہے ہوتے اور پھر کہا جاتا کہ ان میں سے کسی ایک راستے پر چلے جاؤ تو جان کیا ہوتا وہ تو جان نہ ہوتا امتحان کسی طرح ہے کہ اللہ تبارک مطالعہ نے جہنم بھی پیدا فرمائی جنت بھی پیدا فرمائی لیکن جہنم پر پردہ پڑا ہوا ہے خواہشات کا یعنی نفسانی خواہشات کام کو اس طرف لے جانا چاہتی ہیں پھر چاہتا ہے کہ یہ کام کر لو حالانکہ وہ کام تک میں لے جانے والا ہے اور جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے مقروحات کا مقروحات سے مراد وہ چیز جس کو انسان کا نفس برا سمجھتا ہے رات کو اٹھو کے وقت اٹھو نیند چھوڑو نماز کے لیے چلو اللہ کا ذکر کرو اور گناہوں کے کاموں سے بچو یہ سب کو باتیں ہیں کہ جس کو انسانی نفس بظاہر برا سمجھتا ہے لیکن وہی پتہ ڈال دیا ہے جنت کے اوپر اور نقصانی صاحبات ہیں ان کا پردہ ڈال دیا ہے چہرہ تو جتنی چیزیں چہواتے نفس ہیں نقصانی خواہشات ہیں ان کے پیچھے اگر آدمی اس طرح چل پڑے کہ جو چیزیں آئے کر گزرے جس چیز کا دل چاہے کر گزرے یہ جیسے بغیر کہ حلال ہے کہ حرام جائز ہے کہ ناجائز تو یہ راستہ سیدھا جنگل جہنم کی طرف جا رہا ہے دل چاہ رہا ہے کہ انسانی نفس کے خواہش ہے کہ اس کی اس کا اعلان ہوتا ہے کھیل تماشوں کی طرف ایسے کھیل تماشوں کی طرف جو انسان کی نفسانی خواہشات کی تسکین کرے پہلے زمانے میں کھیل تماشوں کے لیے جانا پڑتا تھا کہیں باقاعدہ اس کے لیے گھر ہوا کرتے تھے باقاعدہ اس کے لیے جگہ ہوا کرتے تھے ان کے لیے ٹکٹ خریدنا پڑتا تھا اب تو یہ کھیل تماشے گھر گھر میں ہر خاص میں پہنچ گئے یہ وہ چاہتے ہیں جن کا پردہ پڑا ہوا ہے جہنم تک پیسے خرچ کر کر کے جہنم خرید رہا ہے انسان کا دور دور کر کر کے باغات میں جا جا کر اپنے گاڑے پسینے کی کمائی خرچ کر کے اور دولت کے خرید کے لا رہا ہے اپنے گھر میں اپنے اپنے خاص میں اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے بچوں کے لیے بجائے اس کے کہ جنت کا سامان کرتا جہنم کے انگارے باقاعدہ پیسے خرچ کر کے خرید کے لا رہا ہے یہ پردہ بھی پڑا ہوا جہنم کے اوپر تو اور کیا ہے اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور نگاہ حقیقت شناخت پیدا ہو جائے تو پتہ لگے کہ یہ سارا کام جو میں کر رہا ہوں یہ جہنم کی طرف لے جانے والا کام ہے اور اسی کو قرآن کریم نے فرمایا کہ یا آئی و لبینا آنر کو ہر ایمان والو اپنوں کو بھی بچاؤ اپنے آپ کو بھی بچاؤ جہنم سے اور اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اور دوسری طرف جنت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے مکرو آپ کا کہ دل نہیں مانتا نفس نہیں چاہتا کہ عبادت کی طرف چلے سا کی طرف چلے حکم برداری کی طرف چلے لیکن یہی راستہ ہے جنت پر جانے والا جو آدمی ایک مرتبہ ہمت کر لے تو اس شہباد کے راستے سے اپنے آپ کو بچا لے اور اس بظاہر پر مسقت راستے پر چل پڑے تو وہ سیدھا انشاءاللہ کا جنت جائے اللہ تعالیٰ کی راستہ تو سرکار جو عالم صلی اللہ اس طرح توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ کبھی خواہشات نفس سے دھوکے میں نہ پڑو چکا ہوں کئی مرتبہ کہ یہ خواہشات ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں کوئی انتہا نہیں اور کوئی انسان ایسا نہیں اس دنیا کے اندر جو یہ کہتے کہ میں جو کچھ خواہش کرتا ہوں وہ ہو جاتی ہے بڑے سے بڑا سرمایہ دار بڑے سے بڑا صاحب اقتدار بڑے سے بڑا بادشاہ بڑے سے بڑا سربراہ حکومت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میری مرضی کے مطابق ہو سٹنا اس کو بھی پہنچتا ہے ہم اس کو بھی پہنچتا ہے تکلیف اس کو بھی پہنچتی ہے تکلیف تو پہنچنی ہے اس دنیا کے اندر یہ جگہ ہمیشہ اور مستقل راحت کی جگہ نہیں تکلیف تو پہنچنی ہے اب چاہے وہ تکلیف زبردستی پہنچوا دو اب چاہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف پہنچا دو کہ اللہ نے اس کام سے منع کیا جائے گا میں اپنے آپ کو اس کام سے ہٹاؤں گا وہ کر وہ راستہ جہنم کا تکلیف سبھی پہنچے گی اور یہ راستہ جنت کا تو سرکار دوار سواسن کی حدیث میں یہ متنوع فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ عادت جو پڑ گئی ہے کہ جو خواہش دن میں پیدا ہوئی ہے وہ ضرور پوری ہو اور اگر پوری نہ ہو تو آدمی غمکین ہو رہا ہے پریشان ہو رہا ہے تکلیف اٹھا رہا ہے یہ عادت ختم کرو یہ جہنت میں لے جانے والی عادت ہے یہ جنت کی طرف جانے والا راستہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سہمت کرنا ایک اور حدیث نقل کی ہے وہ بھی پچھلی حدیث کے اندر تقویت پیدا کرنے والی اگر اللہ تعالیٰ اس پر غور کرنے کی توفیق ادا تو فرمایا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یکبا وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع یک وماله اور کرنا کیا عجیب استاد ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ سے وسلم کہ جب انسان مر جاتا ہے انتقال ہو جاتا ہے مردہ ہو جاتا ہے تو اور قبرستان لے جایا جاتا ہے جنازہ تو جب قبرستان جاتا ہے تو تین چیزیں مردے کے ساتھ جاتی ہیں پاکستان جب جاتا ہے تو تین چیزیں مردے کے ساتھ جاتی ہیں ایک تو اس کے گھر والے عزیز رشتے دار دو تعداد جو اس کی تسلیم میں شرکت کے لیے پاکستان جاتے ہیں تو ایک تو گھر والے ہیں عزیز رشتے دار وہ جاتے ہیں ساتھ مردے دوسرے اس کا کچھ مال جاتا ہے یعنی جب کوئی آدمی جاتا ہے تو چارپائی کے اوپر اٹھا کر کے لے جایا جاتا ہے اور یہ کچھ لوگ اس کے ساتھ ایسی چیزیں لے کر جاتے ہیں جو اس کے مال کا حصہ ہوتی ہیں جن میں چارپائی بھی داخل ہے جنازہ بھی داخل ہے اور تیسری چیز جو اس کے ساتھ جاتی ہے وہ اس کا عمل تو فرمایا کہ ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں ایسی ہیں جو قبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں لوٹا تھا یعنی گھر والے بھی اور جو مال ساتھ گیا تھا وہ بھی واپس آ جاتا آگے جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اس کا عمل وہ قبر میں رکھنے کے بعد پھر کوئی اور چیز ساتھ جانے والی نہیں نہ نہ رشتے دار اور نہ مال آگے جو ساتھ جانے والی چیز ہے وہ اس کا عمل ہے جتنا ہی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہو جتنا ہی بڑا دولت مند کیوں نہ ہو سب کچھ یہیں چھوڑ کر چلا جائے گا جائے گا تو خالی ہاتھ جائے گا اگر پیچھے آگے ساتھ جانے والی چیز ہے تو وہ اس کا عمل ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب گردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے جو کتاب ہیں وہ اس کو دفن کر کے قبر کے اندر واپس جاتے ہیں تو حدیث میں ہے یہ مردہ ان جانے والوں کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے جو چھوڑ کر جا اس کی آہٹ ان کو سنائی جاتی ہے سنائی دی جاتی ہے قدموں کی چاپ یہ گویا اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جن لوگوں پر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ میرے غم گسار ہیں میرے غم پار ہیں میرے مددگار ہیں میرے دوست ہیں میرے عزیز ہیں میرے احباب ہیں مصیبت میں کام آنے والے ہیں وہ دیکھو ان کے جانے کے قدموں کی جاپ تمہیں سنائی دے رہی ہے اب کوئی تمہاری مدد کو آنے والا نہیں وہ قدموں کی جاپ سنائی دیتی ہے اور اس کے بعد جو عالم آتا ہے اس میں نہ تو وہ ابھی رشتے دار کام آتے ہیں اور نہ وہ روپیہ پیسہ کام آتا ہے جس کے جمع کرنے میں ساری عمر کی دور خرچ کی تھی صبح سے لے کے شام تک یہی چکی رہ پر سوال دی کہ کس طرح پیسے اور بنا لوں کس طرح اور دولت اکٹھی کر لوں کس طرح اپنی دنیا کا دنیا کا سامان کر لوں وہ سارا مال دولت سب کھڑا رہ گیا اور وہ عزیز سے دار مارک کرنے والے جن کی جشم و ابرو کو دیکھا کرتا تھا کہ یہ کہیں ناراض نہ ہو جائیں یہ کہیں برا نہ مان جائیں یہ کہیں مجھے برا نہ سمجھ لیں ان کا دل نہ ٹوٹ جائے یہ خیال جن کا کیا کرتا وہ سب چلے گئے تھا پیچھے چھوڑ اب تو ایک ہی ایک ہی ساتھ ہے اور وہ ہے انسان کا عمل کسی نے کہا کہ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ شکریہ ہے قبر تک پہنچانے والوں شکریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس مندر سے ہم تو اب اس مندر سے جانے والا وہ سوائے اکیلے جانے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے ساتھ اگر کوئی چیز ہے تو عمل تو سرکار جو عالم صلی اللہ سے وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف توجہ کرو کہ زندگی کے اندر تمہارا کچھ سامان آگے چلا جائے کچھ سامان آگے چلا جائے اور وہ سامان ویسے ہی بیٹھے بیٹھے نہیں جائے گا وہ کچھ عمل کرنے سے جائے گا کچھ تعاق کر لو کچھ اللہ کی عبادت کر لو کچھ اپنا آخرت کا ذخیرہ بنا لو تو پھر وہ کام آنے والی چیز ہے اور وہ سدا کام آئے گی اور جن چیزوں کے اندر جنتاس اور خوب کر رہے ہو وہ تو قبر تک زیادہ سے زیادہ پہنچا دے گی اس کے بعد لوٹ یہ اسی پچھلی حدیث کا اتحاد سے اگر دیکھا جائے تو سنما ہے کہ یہاں نقصانی خواہشات کے پیچھے چلنے کی فکر کے بجائے اس بات کی فکر کرو کہ کچھ عمل تمہارے ہاتھ میں ہو کچھ عمل لے کر جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تاکہ وہ جنت جو مقروحات سے چھپائی گئی ہے وہ تمہیں حاصل ہو سکے یہ صحابی ہے حضرت ربیہ صاحب اسلم رضی اللہ تعالیٰ اصحاب اخاط میں سے آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر کے باہر مسجد نبی میں اب بھی کبوترا بنا ہوا ہے تو کچھ اللہ کے بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کا علم حاصل کرنے کی خاطر اس چبوترے پر آ پڑے اپنا سب کچھ چھوڑ کر گھر بار کاروبار روزی سب چھوڑ پاڑ کر اس لیے آ پڑے تھے اس چبے کے اوپر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا علم حاصل کر یہ گویا اسلام کی پہلی یونیورسٹی تھی جس میں سب سے پہلے کچھ طلبا نے داخلہ لیا تھا لیکن وہ داخلہ اس طرح کا نہیں تھا کہ نام لکھے جا رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں اور نصاب تعلیم وہ نہیں تھا کہ کتاب ہو اور کتاب کے اسباب پڑھائے جا رہے ہوں کوئی زبان سکھائی جا رہی ہو ایک ایک لفظ کی تعلیم دی جا رہی ہو نصاب تعلیم کیا تھا نبی یہ کریم سرور دو عالم وسلم کے کبھی روز یہ دشا داری اس لیے آ کے پڑھ گئے تھے کہ صبح سے لے کر شام تک سرکار دو عالم علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھیں بس یہ داری اسی میں دنیا بھی داخل اسی میں دین بھی داخل اسی میں دنیا کا بھی کی بھی تعلیم اسی میں دین کی بھی تعلیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھنا اس کو محسوس کرنا اور آپ کی باتیں سننا اس کو یاد کرنا یہ صبح سے لے کر شام تک کا تھا کیا عجیب زندگی کا مقصد بنایا تھا کہ اور سب سے کنارا کر کے ساری دنیا کے مناظر کو خیر بات کہہ کر ایک ہی منظر دیکھنے کے لیے پڑے ہیں کہ سرکار جو عالم سے کیا کر رہے ہیں ان کا ذکر ان کی تمنا ان کی یاد وقت کتنا قیمتی ہے آج کہ صبح سے لے کر شام تک ذکر ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشغلہ ہے تو سرکار دوارا شام وسلم کی زیارت کا اور ذکر ہے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے صبح سے لے کر شام تک اتنی ہو تقریباً تین سو ساڑھے تین سو کے قریب صاحب کرام کی تعداد ہے جو زیادہ تو اس طرح پڑے تھے کہ اس بات کی فکر نہیں کہ کھانا کہاں سے ملے گا کوئی وہاں پر وقت نہیں کوئی باورچی خانہ نہیں کوئی کھانے کا باقاعدہ انتظام نہیں پڑے ہیں کہ اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لیے تو فاقے بھی گزر رہے ہیں کیسے وقت کے ساتھ اب سب ہو رہا رضی اللہ کا فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں دھوپ سے نکھال ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر گر جایا کرتا تھا لوگ سمجھتے تھے کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے اور مرگی کے دورے میں اس وقت علاج یہ سمجھا جاتا تھا کہ جسم کے مرغی کا دورہ پڑے تو اس کے اوپر جوتے سمیت پاؤں رکھا جائے اس کے گردن پر تو کہتے ہیں اسے مرغی کا دورہ کھل جاتا تھا یہ لوگوں میں تھی یہ بات تو یہ سمجھ کر کہ اس کو مرغی کا دورہ پڑا ہے لوگ میری گردن کے اوپر پاؤں رکھا رکھا کرتے ہیں لیکن خدا کی قسم مجھے مرغی کا دورہ نہیں تھا میں صرف بھوک سے نبھال ہو کر لیتا ہوں اس حالت میں ابو اللہ تعالیٰ بھرو بڑے رہتے تھے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں آپ کا چہرہ انور دیکھ لیں آپ کی اداؤں کا کریں اور اسی کا نتیجہ ہے انہیں کا احسان عظیم ہے کہ آج اسی ابو حرارا سے ہم تک پانچ ہزار تین سو چوہتر آدمی پر دی وہاں ہم ابو حرارا رضی اللہ تعالیٰ جبکہ صرف سرکار دوارا نرم کی خدمت میں تین سال رہنے کی تعداد ملی سن سات ڈگری میں اسلام لائے رضوائے پگو کے بعد اور اس کے بعد تین سال آپ زندہ رہے اس تین ساڑھے تین سال کے اندر اس کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا دے کہ آدھا تقریباً حدیث ان سے بند یہ ساج سفا انہیں اصاہ سفا میں سے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے ابو فراض رضیہ اپنے ساتھ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ بنو اسلم کے تھے اور اصحاب سفا میں تو تھے ہی ساتھ ہی آپ خدمات بھی پیش کر دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ میں آپ کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے فرما دیا کریں میں خدمت کر دیا کروں دو تھے ایک تو ایسے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا موقع ملے جس کو یہ سالت میں کریں اور دوسرے یہ کہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا گھر کے اندر جا کر بھی خدمت کا موقع ملے گا اتنا ہی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی آپ کے واقعات زیادہ دیکھنے میں آئیں گے آپ کے حالات زیادہ اٹھانے میں آئیں گے اس لیے اپنے آپ کو خادم بنایا ہوا تھا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مثلا جب آپ کو وضو کی ضرورت پیش آتی پانی بھر کر لا کر لوٹا تھا پانی بھر کر رسول پیش کر دیتی تو اس طرح کی خدمت اپنے سب اپنے ذمہ لے وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی میں ایسا کرتا تھا کہ حضور ایسا درخواست کرتا تھا کہ رسول اللہ یوں دل چاہتا ہے کہ آج کے رات میں آپ کے ساتھ گزار دوں رات کے وقت میں آپ کی خدمت میں حاضر رہوں آپ اجازت دے دیں تو ایک مرتبہ اسی ایسے ہی موقع پر میں نے رات گزاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو آپ سب معمول جب تحجد کی نماز کے لیے اٹھے میں بھی اٹھا اور میں نے عرض کیا کہ رسول میں میں وضو کا پانی حضور احمد خود کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تاکہ آپ وضو فرما لیں تو آپ نے وضو فرمایا اور اس وقت مجھ سے فرمایا مجھ سے ارشاد فرمایا کہ سل مجھ سے کچھ فرمائش کرو مجھ سے کچھ فرمائش کرو یعنی بظاہر مقصد یہ تھا یہ ہوگا شاید کہ کوئی ایسی بات کہو جو تمہارے خط میں دل جاتا ہو تو میں تمہارے واسطے دعا کروں اس تمہاری حاجت کو پورا کرنے کے لیے تو فرمایا کہ کچھ مجھ سے فرمائش کر اب جناب سرکار دوارے پرسن فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کچھ فرمائش کرو اور ظاہر ہے کہ جب آپ خود فرما رہے ہیں فرمائش کرو تو دعا فرمائیں گے تو اس دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے تو کیا مانگو کس چیز کی فرمائش کروں بڑا آدمی امتحان میں پڑ جاتا ہے موقع پر کیا چیز مانگو ہزار کا احساس انسان کے دل میں آ کر کھیر لیتے ہیں کہ یہ مانگو یہ وہ مانگو لیکن یہ صحابی تھے نبی یہ غریب سمر ہے تو الگ کے تم اٹھائے ہوئے تھے تو اور ساری باتیں چھوڑ کر کہا کہ جی آپ میں تو یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں آپ کا سانپ ادا کرتا ہے میں تو یہ آپ کا ساتھ ادا تو سرکار جو عالم صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یہ یوں مانگ رہا ہے صاحب نے پوچھا کہ اور کچھ اور میرا تعلق اور کچھ اس کے علاوہ کوئی اور چیز تو میں نے اچھے لگے آپ کا بس یہی چاہتا ہوں اور کچھ نہیں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے جنت کے اندر اور مانگی بھی کیا چیز کہ اس کے برابر دنیا آخرت کی کوئی دولت کوئی نہیں سکتی کچھ مانگے انسان اس سے زیادہ اور کیا مانگے گا یہ سرکار دولت سے اصلت کی رفاقت جنت کے اندر نصیب ہوتی اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہن بھی ادا فرماتے ہیں سمجھ بھی ادا فرماتے ہیں مانگنے کے لیے بھی چاہیے سمجھ چاہیے تو وہ مانگ لی کہ وہ سارے مقاصد کی جان سارے مطلوبات کی روح مانگ لی آپ نے پوچھا کہ کچھ اور کہ نہیں کچھ یہ جو پوچھا کہ کچھ اور سرکاری دوال دیے ہیں اللہ عالم اللہ تعالی جانتے ہیں اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے لیکن یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ اور جو پوچھا یہ بھی ایک امتحان تھا یہ کچھ اور یہ بھی ایک امتحان تھا یہ جو مانگ رہا ہے کہ میری میرا ساتھ نصیب ہو جائے یا اس میرے ساتھ نصیب ہونے کو کیا سمجھتا ہے کیا ایسی چیز سمجھتا ہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی بھی حالت ہے تو اس امتحان میں پورے اس صاحب یہ مطلب جب آپ کا ساتھ مل جائے آپ کی صحبت تفریح ہو جائے تک جب تک تھوڑا کیا چاہیے اور کچھ چاہیے نہیں اور کچھ چاہیے بس میری چاہیے کہ آپ جس کا ساتھ نہیں ہو سا تو اس پر اشخاص سکھایا ابھی یہ کریب گروز والا اعلیٰ نقصی کا بھی جس پر جس کو جو کہ اچھا اگر جنت میں چاہتے ہو میرے ساتھ رہنا تو عجیب لفظ استعمال کروایا کہ پھر میری مدد کرو اگر جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو اپنے معاملے میں میری مدد کرو کیا مطلب کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو میں کوشش بھی کروں گا کہ تم میرے ساتھ رہو لیکن میری مدد کرو اس مقصد کے حاصل کرنے میں مدد کیسے کرو فرمایا کہ سجدہ کثرت سے کیا کرو سجدہ اللہ تبارک مطالعہ کو کثرت سے کیا کرو تو اگر کثرت سے سجدے کرو گے اللہ تبارک مطالعہ کی بارگاہ میں تو جو میں دعا کر رہا ہوں یا جو میں کوشش کر رہا ہوں یا کروں گا تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی اس میں میری مدد ہوگی اس کثرت سے سجدہ کرنے کیا عجیب لفظ استعمال کرنا میری مدد کر گویا اب میں نے یہ تم کہہ ہو کہ میرے ساتھ رہے رہو یہ تمہارا مقصد نہیں میرا مقصد بن گیا اور میں اس کے لیے کوشش بھی کروں گا دعا بھی کروں گا لیکن تمہاری مدد چاہیے اور وہ یہ کہ تم کٹ رس سے سردی کیا کرو اللہ کیا عجیب بات اشار کرنا دو باتیں دو باتوں کی طرف دو باتوں کی تعلیم ایک بات تو یہ کہ بے شک یہ تمہارا مانگنا کہ یا اللہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ کا جگت میں آپ کی رفاقت عطا فرما دے یہ مانگنا بڑا مبارک ہے میں بھی دعا کروں گا اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تمہارے مطالعہ قبول کروائیں لیکن ایک بات یاد رکھو کہ دعا بڑی مبارک چیز ہے لیکن دعا تنہا جس میں انسان کے ارادی عمل کا کوئی دخل نہ ہو وہ تنہا دعا مانگ نہیں بلکہ دعا کے ساتھ تھوڑا سا عمل ہی کرنا پڑتا ہے دعا کرتا رہے انسان اور عمل کے لیے قدم نہ بڑھائے عمل اس راستے کے اوپر چلنے کا نہ کرے تو پھر وہ دعا دعا نہیں دعا وہی ہے کہ اس راستے پر جانے والے راستے پر قدم اٹھا دے جیسا کیسا اٹھا سکتا ہے اپنی خطاب کے مطابق اپنی بساط کے مطابق اپنے حالات کے مطابق بڑھا دیا منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے اے اللہ اپنی رحمت سے مجھے منزل تک پہنچا دی پھر دعا کرے گا وہ دعا کارآمد ہوگی وہ دعا لے جائے گی انشاءاللہ ضرور لے جائے گی لیکن جانا تو چاہتا ہے حیدرآباد اور چل دیا سمندر کی طرف اور دعا کرنا ہے کہ اللہ حیدرآباد پہنچا دی تو یہ دعا کوئی دعا نہیں یہ مذاق ہے دعا جب ہے حیدرآباد کے جانے والے راستے پر قدم اٹھا دے لیکن یہ کہہ دیا اللہ اٹھا تو دیا یہ قدم بہت کمزور ہے یہ بہت ضعیف ہے راستہ بڑا دور نظر آتا ہے مجھے مشکل لگ رہا ہے اے اللہ میں نے قدم تو اٹھا دیا لیکن اس کو پہنچانے والے آپ ہیں پیرام سے پہنچا دیا یہ دعا کرے گا تو انشاءاللہ پہنچ جائے لیکن چلے ہوئے طرف اور دعا مانگے سیدھے جائیں رابطے کی تو یہ دعا دعا نہیں یہ یہ ہے جیسے آج کل بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی تو بزرگوں کے پاس جاؤ ان سے دعا کراؤ دعا کراؤ کہ مجھے جنت مل جائے تو بس یہی کام ہے آگے کرنا کرنا کچھ نہیں عمل کی طرف چلنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں دعا کرائیں گے بزرگوں سے دعا لینے جا رہے ہیں تو دعا لینے سے جا رہے ہو لیکن اچھی بات ہے دعا لینا چاہیے لیکن دعا کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ بھی سیدھا کرو اس طرف چلنا بھی شروع کرو تھوڑا بہت تو پھر وہ بزرگوں کی دعا بھی کارآمد ہو اور اگر سیدھا نہیں چلتے تو پھر دعا کارآمد ارے اگر دعا اس طرح کی کارآمد ہوتی تو میں کریم یہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ان کے جانور میں جانے کا کوئی راستہ نہیں بیٹا ابو طالب جنہوں نے ساری عمر خدمت کی نبی خرید کر محنت آپ کو آپ کا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لائے ایمان نہیں لائے تو کوئی آخر وقت میں جب جا رہے ہیں دنیا سے نبی خریف پہنچ گئے پہننے پہنچ کر کہا کہ چچا صرف ایک بات کہہ دیجیے اشد اللہ الہ الا اللہ اللہ محمد رسول اللہ یہ کریمہ پڑھ لیجیے آگے میں نمٹ لوں گا آگے میں میں جان لیکن یہ کریمہ لوں تاکہ آپ ایمان لے کر دنیا کر لیکن مقدر میں نہیں تھا تو ایمان نہیں رہا اچھا ایمان کس لیے نہیں رہا کہا کہ جانتا ہوں محمد تم سچ کہتے ہو تم باقی جو بات لے کر آئے وہ سچی ہے اور اللہ کے رسول ہو توحید بھی برحق جو جو پیغام دیتے ہو سچ لیکن اگر میں نے مان لیا اس بات کو تو مکے کی لڑکیاں یہ تانا دیا کریں گی کہ ابو طالب جہنم کے ڈر سے آپ کے ڈر سے اپنے آبائی دین کو چھوڑ گئے تو اس واسطے اس تانے کے ڈر سے ایمان کی توقع بنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں حکم آ گیا ان کا بھی ابکتا بھی منا ابکا یا کس اللہ یا بھی نہیں آپ کس کو ہدایت دینا چاہیں تو یہ نہیں ہے کہ آپ کے اختیار میں ہے ہدایت جس کو چاہے ہدایت جس جس چاہے ہدایت نہ دی آپ کے اختیار میں نہیں ہے اختیار میں ہمارے ہم جس کو چاہیں ہدایت اور ہم کس کو دیتے ہیں ہدایت جو ہدایت چاہتا ہے جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے جو اس راستے پر چلنے کی چلتا ہے اور ہاں، قدر بڑھاتا ہے پھر ہم ہدایت دیتے ہیں تو آپ بھی تو اگر صرف دعاؤں سے کام چلا ہوتا چلتا صرف دعا سے اور عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھر سارے کفار مسلمان ہو گئے ہوتے گزرت کی خواہش پائیں گے کہ سب مسلمان ہو جائے تو آپ کی خواہش کے مطابق سب مسلمان ہو گئے کوئی کاقت نہ رہتا پھر جب جہل ہوتا ہے نہ ابو لہب ہوتا لیکن وہ رہے کافر پر رہے کافر مرے حضور اکرم صلی علیہ وسلم کی کا جلوہ جہاں آ رہا آنکھوں کے سامنے آیا آپ کی زیارت ہوئی آپ کے موجود دیکھے آپ کے سیدہ کا مشاہدہ کیا پھر بھی ضرورت کی ضرورت کیوں اس واسطے کے ارادہ نہیں تھا دل میں اپنے آپ کو بدلنے طلب نہیں تھی اس راستے پر چلنے کا اہتمام نہیں تھا اس واسطے دیکھا اور جس کے دل میں طلب ہو جس کے دل میں سڑک ہو وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے رہنے والے اس اللہ کے بندے کے دل میں تڑپ پیدا کر دی اللہ تعالیٰ کہ نبی یاسر الزما آنے والے ہیں کسی طرح ان کی زیارت ہو جائے تو وہ کہاں سے سفر کر کے پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ وسلم کی زیارت ہوئی اور دیکھتے استماع تو یہ طلب کی بات ہے طلب یہ طلب صرف دعا سے نہیں ہوتی دعا بے شک بڑی دارامد چیز ہے لیکن جب تک اس کے ساتھ تھوڑا سا قدم نہ اٹھے روح انسان کا درست نہ ہو اس وقت تک تنہا دعا کا دے اب دیکھیے کتنا کیسا لمحہ تھا جس میں سرکار علیہ وسلم نے ان سے جا کے فرمائش کرو یعنی دل چاہ رہا ہے آپ کا اس کے لیے دعا کرنے کا اور دعا کرنے کا وقت بھی ہے تحجد کا وقت اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے ایمان کے ساتھ دائرہ کہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پڑے ہوئے ہیں ڈر کا نبی یہ کہیں جو لگتا ہے زیادہ قدم بھی اٹھائے ہوئے ہیں لیکن یہ اشارہ کرنے کے لیے جو بتلانے کے لیے کہ تنہا جو آپ کے اوپر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا خود بھی تمہیں کچھ کرنا ہے فرمایا کہ آئین نہیں آلہ نقصی کا بھی سجو میری مدد کرو مدد کیسے کرو کہ سجدے کا سر سکو اشارہ کر دیا کہ تمہارے عمل کا عمل کرنا ضروری ہے عمل کے بغیر میں محض تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہوتی الجنت لا تاخر بل امانی آرزو سے جنت نہیں ملتی آرزو سے ملا آرزو سے ملا کرتی ہیں تقدیریں آرزو سے بنا کرتی ہیں تقدیریں صرف آرزو تو نہیں ہوتی ہاں کچھ عمل کرنا پڑتا ہے یہ اور بات ہے کہ عمل ٹوٹا ہو ٹوٹا ہو ناکارا ہو نہ ہو ادھورا ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے یا اللہ یہ ٹوٹا ٹوٹا ہے یہ ادھورا ہے یہ ناقص ہے یہ ناقص لے کر آیا ہوں اس ناقص کو کامل بنانا آپ کے مدد میں جلد نہ کبھی بہت ابھی کچھ جا بہت بھی لگا صحیح لگا سفر دکھا لے یا آیا ہوں لیکن اس کو ناقص اس ناقص کو کامل بنانا آپ کے قبضے میں اب راقت سے وہ بنا تو ہو تو کوئی پونجی کھوتی کھوتی ہی ہی کہیں لیکن وہ لے کر جائے اور ہاتھ میں کچھ نہیں اور دعا محض مانگ رہا ہے یہ بات کافی نہیں ہوتی ہاں اس کے لیے بھی دعا کریں یا اللہ کرا دوں کسی طرح کر کے لیے بھی دعا کر اپنا ارادہ بھی کر لے اور ارادے کے ساتھ دعا بھی کر لے اور ہر کل انسان جو انسان کے بس میں ہے وہ کر گزرے اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی صحیح مطلب ہوں کس ساتھ یاد رکھنے کا ہے حضرت یوسف علیہ صاحب وسلام زلیسا نے گناہ کی دعوت دی دروازے بند کر دیے دروازوں پر تالے ڈال دیے اور گناہ کی دعوت تنہائی کا عالم حضرت یوسف علیہ السلام بھی نوجوان اور نوجوانی کے جذبات آپ یاد رکھیے کہ نبی کے اندر جو قوت ہوتی ہے وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے سو گنا زیادہ ہوتی ہے بشری تقاضے عام انسانوں کے مقابلے میں سو گنا زیادہ ہوتے ہیں نبی کے اندر تو وہ بشری تقاضے تمام سر موجود اور جوانی کا عالم اور قلت اور تنہائی کوئی دیکھنے والا نہیں اس وقت میں گناہ کی دعوت دی جاتی ہے اس درجہ دی جاتی ہے کہ تھوڑا سا خیال دل میں آ گیا ہم نبی وقت نہ بھی تھوڑا سا خیال دل میں کچھ پیدا ہو بھی گیا لیکن کیا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے یا اللہ علم اگر اگر کا کن لی وتا ہم نے اصب وہ اب من جاتے یا اللہ اگر آپ اس پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں مائل ہو جاؤں گا ان کی طرف اور جہالت کا انتخاب کرنے والا بن جاؤں گا اگر آپ نے اس پر رحمت نہ کی تو ایک طرف دعا کی پکارا تھا کہ کو میں تعداد میں یا شدید امتحان کا موقع ہے پاؤں پھسلنے کا شدید خطرہ ہے اے اللہ آپ دس فرمائیے آپ نے دس نہ فرمائی تو پھسل جاؤں آپ دوسری طرف کیا کیا کہ دروازوں کی طرف بھاگے دروازے کی طرف جن دروازوں کی طرف جو جن میں آنکھوں سے نظر آ رہا تھا کہ تالے پڑے ہوئے ہیں نکلنے کا راستہ نہیں جانتے تھے کہ تالے پڑے ہوئے نکلنے کا راستہ نہیں لیکن اتنا بس میں تھا کہ دوڑ کر دروازے تک پہنچ جائے دوڑ کر دروازے کی طرف پہنچے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ کو پکارا کہ اللہ میں اس گھٹنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں آپ مجھے اس مدد سے بچا لیا جب پہنچے تو اپنا کام کر لیا جو اپنی حفاظت کا تھا دروازے تک بھاگنے کا وہ کام کر لیا اور اللہ تعالیٰ کو پکار لیا پہنچے تو دروازے ٹوٹ گئے تالے ٹوٹ تالے ٹوٹ گئے دروازہ کھل گیا اور سامنے وہ عزیز وہ جو تھا اس کا شوہر عبداللہ خان کا وہ نظر آیا اللہ تعالیٰ نکال تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ بظاہر تو دروازوں کی طرف بھاگنا بیوقوفی کی بات نہیں حماقت کی بات نہیں جو کہ دروازے کے تعلیم بند ہے جو تو بھاگے کیوں آدمی لیکن بھاگے اس لیے کہ اللہ میرے قدرت میں اتنا ہے کہ دروازے تک بھاگ جاؤ پھر دروازوں سے بگل کھولنا تالے توڑنا یہ میرے بس کا کام نہیں اللہ آپ کے بس کا کام ہے آپ کو پکا اپنے حصے کا کام انسان نے کر لیا اللہ نے اپنے حصے کا کام کر لیا دروازے دروازے وہاں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی واقعے کی طرف اشارہ فرما کر کہ گرچہ رکھنا نہیں سال پر قدیم گرچے رکھنا نہیں سال لگ پدی زیرا یوسف بار نہیں بایا کبھی یا اگرچہ اس دنیا کے اندر بھی جہاں تمہیں شہباد کا بازار گرم نظر آتا ہے شہبتوں کا نقصان خواہشات کا بازار گرم نظر آتا ہے یہاں پر بھی سورج جہاز یہ ہے کہ بھاگنے کا راستہ وغیرہ نظر نہیں آتا دروازے بند ہیں دروازے بند آج یہ کہتے ہیں ہم لوگ تمہیں بڑا مشکل ہو گیا آنکھوں کو کہاں سے بچائیں کان کو کہاں سے بچائیں اپنے وجود کو کہاں سے بچائیں چاروں طرف فتنوں کا بازار گرد ہے کس طرح اپنے آپ کو اس محفوظ رکھے ان گناہوں سے فتنوں سے کا بگڑ گیا راستہ بند نظر آتا تمہارا بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کا راستہ بھی بند نظر آتا ہے تم کو لیکن سیرا یوسف وار کی باعث کبھی اگر چاہ کے راستہ بند نظر آتا ہو لیکن اسی طرح بھاگنا چاہیے جیسے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ کر دروازوں پر چلے گئے تو اپنے حصے کا کام کر لے انسان پھر اللہ سے مانگے پھر دیتا ہے لگا اپنے حصے کا کام نہ کرے تو پھر پھر مانگے تو وہ نانک مسر نہیں وہ تو نہیں وہ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے ذرا پہلے کا دور کا زمانہ دور اس میں ہے دیکھیے نام کے بتایا گیا کے حرکتیں کر رہا ہے اور دوسری طرف مسجد میں جا رہا ہے یہ عمل ہے تو مولانا نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو میں اللہ کے بھروسے پر دو دو باتیں آپ سے کہتا ہوں دو باتیں آپ سے کہہ دو باتیں میں کہتا ہوں ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کو اگر آپ سے وضو نہیں ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو چلے جائیں گے نماز پڑھنے وزو اگر نہیں ہوتی بغیر وزو نماز پڑھنے چلے جائیں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے یہ دو عادتیں نہیں چھوٹتی تو یہ دو عادتیں چھوٹے کہ نہ چھوٹے اس سے بحث نہیں لیکن آپ نماز میں جانے کا وعدہ کر لیں جو نماز میں جایا کروں گا بس اس نے کہا کہ جی پڑھانا کیا بات کر رہے ہیں آپ ایک تو بغیر بزو نماز پڑھنے کا حکم کر رہے ہیں اور دوسرے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کرتے رہو اور ساتھ میں نماز کو بھی چلے جایا کرو یہ عجیب بات تمہارا فرمایا کہ یہ میری ذمہ داری یہ مجھ سے وعدہ کر لیجیے کہ مسجد میں جایا کریں اس نے کہا چلیے اگر آپ یہ کہتے ہیں چلیے میں وعدہ کر لیتا ہوں وعدہ کر لیتا ہوں کہ میں مسجد میں جایا کروں گا بغیر مزید آپ نے اجازت دے دی اور جو اور چکر ہیں وہ بھی جاری رکھنے کی اجازت دے دی چلا جایا مولانا یہ کہہ کر واپس آئے دوبارہ اسی مسجد پر پہنچے دو رقم نماز کی نیت باندھی اور سجدے میں خوب رہے ساتھی کہتے ہیں کہ خوب ہی روئے اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا تو مانا یہ آپ نے عجیب معاملہ کیا ایک تو وہاں گیا ہے اس نے کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو بقائے کرام نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھنا بالا پاس کفر تک پہنچ جاتا ہے اگر آدمی تعاون دین کے لاپرواہی میں وضو کو چھوڑ دیں بغیر وزو کے نماز پڑھے تو یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے آپ نے ایک تو کام یہ کیا اس کو کر کیا اور دوسرا کام یہ کیا کہ آج مسجد میں روئے خوب یہ کیا بات ہے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس سے کہہ تو آیا میں کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کر لیکن آ کر پھر میں نے دو رکعتیں پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس لیے رویا اور گڑ گڑایا کہ یا اللہ میرے بس میں تو اتنا ہی تھا نہیں تھا تو اس سے یہ کہہ دیتا کہ تو یہاں تک آ جایا کر اب وضو کرانا آپ کے قبضے میں وضو کرانا میرے قبضے سے باہر تھا میرے قبضے وضو کرانا آپ کے قبضے میں ہے اللہ آپ اپنی رحمت سے اس کے دل میں ڈالیں تو فرماتے ہیں اس کے ساتھی کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ کل سے میں نماز میں جایا کروں گا جب پہلا پہلی نماز کا وقت آیا خیال آیا کہ میں نے وعدہ کر لیا ہے مجھے نماز میں جانا ہے تو خیال آیا کہ خدا کے بندے آج تو پہلی بار مسجد کی طرف جا رہا ہے مولانا نے اگرچہ کہہ دیا کہ بغیر وضو کے چلے جایا گھر لیکن پہلی مرتبہ جا رہا ہے تو آج تو وضو نے غسل کر کے جانا تو دل میں یہ خیال آنا تھا گیا غسل خانے غسل کیا باقاعدہ خوشبو لگائی اور غسل کر کے خوشبو لگا کے مسجد میں پہنچ اور مسجد میں پہنچ کر نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جب نماز جماعت کے ساتھ ادا کی اتنے دنوں کے بعد آپ مسلمان کا ہو تھا تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اس نماز کی برکت سے دل میں جو شراب نوشی اور طوائف بازی کا جو شوق تھا اس کے خلاف ایک نفرت کا کر واپس آیا تو دل میں ساری چیزوں سے نفرت ہو چکی تھی ساری چیز سب شراب بھی چھوڑ دی اور یہ سماج کا آنا جانا بھی چھوڑ دیا اور پکا پنج پنج وقتہ نوازی تو یہ مولانا کی جو بات یاد آئی مجھے وہ یہ کہ یا اللہ میرے بس میں اتنا تھا تو میں اسے یہ کہہ دیتا اب آگے کام آپ کا ہے میرے بس کا نہیں آپ کرائیے اور آپ کے سامنے میں رو رہا ہوں گر گرا رہا ہوں یہ ہے انسان کا کام کہ اپنے حصے کا کام کر لے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ اگر اپنے حصے کا کام تو کچھ نہ کرتے اور مانگتے تو وہ دعا دعا نہ اللہ اسی واسطے کہتے ہیں یہ بظاہر یہ جو اگر کوئی دیکھے نا کوئی ظاہر برس کا آدمی تو دیکھے لوگ مولانا صاحب بغیر بجو کے نماز کی اجازت مولانا صاحب تو اسی کو بادشی نے کہا ہے کہ بغیر سجادہ رنگ کی کچھ جرصے تو ماندو ہے کہ سال ایک پیسہ بخت نفت رہا ہو رسم منزل ہاں تم ظاہری اخبار سے مت دیکھو کہ اسے بغیر گرجو کے نماز کی اجازت دے رہا ہے ارے جو دے رہا ہے وہ دینے کے بعد رو بھی رہا ہے مسجد میں جا کر اللہ تبارک مطالعہ کے ہاں ساتھ گرگڑا بھی رہا ہے اس سے مانگ بھی رہا ہے تم کیا جانو اس کی بات کو کہاں سے بول رہا ہے اس کے اوپر اعتراض نہ کرو تو یہ اللہ تبارک مطالعہ کی عادت کی ہے سن رکھی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے حصے کا کام کر کے پھر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو دیتے ہیں اللہ تبارک و ویلکم یہ جو حدیث ہے اس میں پہلا سبق تو یہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنا خود سے کروانا یہ بڑی مبارک بات ہے مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ حضور سے دعا کروا لی اور چھٹی اب تمہیں اپنا بھی کام کرنا ہے ایک بات اور دوسری بات دوسرا سبق یہ دیا کہ جنت کو حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے سجدوں کی کثرت اور سجدوں کی کثرت سے اشارہ ہے نماز کی کثرت نماز کی طرف پانچ وقت کی نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں ہر مومن کو پڑھ کے ذمہ فرض ہے فرض نماز مراد ہے نوافل کی کرنا نسلوں کی پانچ وقت کی نمازوں کے علاوہ انسان نوافل بھی کثرت سے پڑھے اپنی اپنی سطح کے مطابق اب کچھ نوافل تو ایسے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں داخل ہیں تحجد اشراق چاند افوادی یہ نواز تو یہ بھی اسی کثرت سجود کا کرتا تو ایک ہمارے حضرت فرمایا کرتے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کہ میاں یہ فرائض جو ہے یہ تو اللہ تبارک مطالعہ کی عظمت حق ہے عظمت کا حق یہ تو کرنا ہی ہے یہ نوافل جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت حق محبت حق ارے کسی سے اگر تعلق ہو تو کیا وہ صرف ایسی رسمی خوش خدرا تعلق ہوگا راستے کا راستے کا تعلق ہوگا میاں بیوی کا تعلق ہے تو بیوی جمعے میاں کے ذمہ فرض ہے کہ نقصہ ادا کرے یہ قانونی فریضہ اس کے ذمہ نقصہ ادا کرنا محض دینا کوئی آدمی جو ہے وہ ایسا تعلق رکھتا ہے کہ نقصہ بھی دیتا ہے اور نہر بھی پورا دیتا ہے مہر بھی دے دیا نقل کئی بھی لوگ ہے کبھی بڑے کو بات نہیں کرتا تو بتاؤ تعلق کہاں پیدا ہوا ارے وہ تو فرض تھا کاغذ تھا قانون تیرے دل میں ضروری تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دلداری یہ اس اس کا کے حقوق کی ادائیگی یہ یہ بھی تعلق کا حصہ ہے جب تک یہ نہ ہو تو تعلق کا حق صحیح معنی میں ادا نہیں بات ہے بیٹے کا نقصہ واجب ہے اس کے دن میں قانونی جو حق ہے اس کے دن میں وہ ہے کہ نابالغ اولاد کا نقصہ ادا کرے کھانے کو اچھا پلا رہا ہے پلا رہا ہے لیکن تعلیم ٹھیک نہیں کرتا کرواتا تربیت ٹھیک نہیں کرتا ان کا خوشی کا خیال نہیں کرتا تو قانونی تعلق تو ہو گیا آدھا قانونی پری آدھا ہو گیا لیکن آخر کچھ محبت کا بھی حق ہے تو ہمارے لوگ دیتے کہ یہ فرائض جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے اور نوافل یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے تو یہ چاہیے کہ نواز فرائض کے علاوہ بھی کچھ نوافل کا اہتمام کام کرے اور اس میں سب سے بہتر وہ ہے جو نبی پر یا تحجر رات الحجر رات کو اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق اللہ فرما دے بڑی نعمت ہے اگر اس کی اشتارت نہیں اٹھا نہیں جاتا تو بزرگوں نے فرمایا کہ عشاء کی نماز میں سنتوں اور وطر کے درمیان چار حرکتیں بنیادی تعجب پڑھ لیا جائے چار حقتیں نیت کے کے ساتھ پڑھ لے کہ اللہ پتہ نہیں اسے اٹھنے کی توفیق ہو کہ نہ ہو یہ چار حقتیں تعجب کی نیت سے پڑھ رہا ہوں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تحجد کی برکات سے محروم نہیں فرمائے اللہ کی راہ اور دوسرا نسخہ اللہ حقیقت اللہ علیہ نے فرما دیا یا اگر کسی کو عادت نہیں ہے تحجد کی اٹھا نہیں جاتا ایک ارادہ ایک کام کر لے کہ جب کبھی رات کو آنکھ کھلے آنکھ کھلے کبھی کھلی جاتی ہے تو آنکھ کھلے تو اٹھ کر بیٹھ دیر بستری میں سے بیٹھ اور اس لیے بیٹھ جائے خیال سے بیٹھ جائے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک مطالعہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں دنیا والوں پر رات کا تعلیم سمجھنے کے بعد اور اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے منافی پکارتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا جس کو مغفرت دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو رزق دوں ہے کوئی مبتلا مصیبت جس کو آپ کے دوں یہ اعلان ہوتا رہتا ہے ساری رات یہاں تک کہ بجٹ شروع ہو جائے تو یہ سوچو دل میں یہ خیال کر لو کہ اللہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے مفصرت مانگنے کے لیے رزق مانگنے کے لیے آفیت مانگنے کے لیے اور میں بڑا سو رہا ہوں تو کم از کم تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھ جائے بستری پہ صحیح بستر میں صحیح اور وہاں دعا کر لیں یا اللہ میری مقصد فرما دوں یا اللہ مجھے رزق کا فرما دے یا اللہ مجھے آپ فرما دے وہی بیٹھے بیٹھے یہ دعا کر لیں اور میں اس پر اضافہ کرتا ہوں کہ یہ بھی کر لیں کہ یا اللہ مجھ سے اٹھانے جاتا مجھے تو دے دیں اور یہ دعا کر لے اور دعا کرنے کے بعد تماتے ہیں اس حرت میں جب پھنس ہو جائے یہ ارادہ یہ کر لے ارادہ کہ یہ کروں گا جب بھی آپ کو لے لوں یہ کروں گا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کر کے دیکھو یہ دعا تمہیں وہاں بستر پر بیٹھے رہنے نہیں دے گی انشاءاللہ یہ اٹھا کے چھوڑے لیکن لیکن تو یہ تحجد اور اشراق کلو آفتاب کے بعد دو رکعت اشراف کے نیت حدیث میں ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے نماز کی جگہ پر بیٹھ جائے اور ذکر کرتا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور پھر کوئی آفتاب کے بعد دو رکعتیں اشراف کے پڑھے تو اس اس عمل سے فرمایا کہ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملے گا اور اس نے بھی فرمایا فرمایا حج اور عمرے کا کام متن تام مت تام مت تین مرتبہ جیسے حجر عمرے کا مکمل حج عمرے کا مکمل حج عمرے کا مکمل حج عمرے کا الگ بات تو اسلام بہت اور چار جس کو سلاح کو بہت ہے کہ جب سورج ذرا بلک ہو جائے سوال سے پہلے پہلے کسی وقت بھی پڑھ سکتے چار رکھا پڑھ لیں یہ کہلاتا ہے اب باقی مغرب کے بعد چھ رکعت تو سنت تو ہوتی ہے چار اس میں اور اضافہ کر لے چار کا سب ملا کر چھ ہو جائے اس طرح اگر دو سنتوں کے علاوہ چھ پڑھ لے بہت اچھا نہ کرے تو دو سنت ماقدہ سمیت چھ پڑھ لے تو بھی ابابین ادا ہو جاتی ہے اور یہ بھی بڑی فضیلت کی چیز اس کا ذریعہ یہ چار نمازیں تحریک اشراق چار ہے اوابی یہ چار نواز اور پھر جب کبھی کوئی حاجت پیش آئے جب کوئی کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کرے حدیث میں آتا ہے کہ نبی یا خرید کو جب کوئی پریشانی پیش آتی فوراً آپ سے نماز کی طرف رجوع فرما دیتے گانے گا حضر بہو ابر فضا سارا جب کوئی مسئلہ کھڑا ہوا آپ سیدھے نماز یہ مزے مگر تو یہ کثرت سجود جو فرما رہے ہیں تو سجدے کی کثرت کرو یہ نوافل کی کثرت اور یاد رکھیے سجدے سے زیادہ لذیذ عبادت کوئی اور ہے نہیں اور حدیث میں آتا ہے کہ جتنا بندہ اللہ تبارک مطالعہ سے سجدے کی حالت میں قریب ہوتا ہے اور کسی حالت میں اتنا قریب ندارت نہیں کیا اچھا لفظ استعمال فرمایا پورا چکرا جو ختم ہو رہی ہے برا ایسا وہ آئے سجدہ ہے وہ پڑھوں گا تو سب کا سجدہ واجب ہو جائے گا کر لیجیے گا بات فرمایا اس میں وقت وقت تاریخ کے پاس جانا ہے تو اس کا راستہ ہے سجدہ سجدہ کرو ہمارے پاس آ جاؤ بڑی بات تو یہ سے زیادہ قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی اور راستے سے نہیں ہوتا تو اسی واسطے اس سجدے کو معمولی چیز نہ سمجھ جس وقت انسان کی پیشانی ٹکی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جلال کی چوکٹ کے اوپر سارے کائنات اس اس پیشانی کے نیچے یہ اللہ تبارک بتا چوکٹ پر یہ سجا یہ سجا ہو رہا ہے اسی کا آسنا اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا اس چوکٹ جب سر جھکائے گا تو وہ سر اونچا رہے گا کبھی وہ کسی سے نیچے نہیں ہو سکتا یہ سجدہ جسے تو یہ ایک سجدہ جسے تو گرام سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نظار یہ چوکٹ پر جب سر جھکا دیتا ہے اللہ تبارک مطالعہ کے تو ساری کائنات اس شادی کے اور اسی واسطے سجدے کی حالت میں دعا میں بڑا مزہ ہے سجدے کی حالت کے اندر دعا کے اندر بھی بڑا لطف ہے قریب ہے اللہ تبارک مطالعہ کی چوکٹ پر سر رکھا ہوا ہے اور اس وقت مانگ رہا ہے اللہ تبارک مطالعہ تو فرائض میں تو فرائض کے اندر تو اچھا ہے کہ آدمی صرف دول آگا ہی پڑے اگر سے جائز ہے اس میں بھی دعا کرنا لیکن جو سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ یہی ہے کہ سنا اعلیٰ کر لیکن نبیوں میں تحجد میں اشراق میں چاش میں اوابین میں بلکہ سنانے بات میں بھی اس میں جب سجدہ کر رہے ہو سجدے کے اندر وہ دعائیں جو پرانی دعائیں یا وہ دعائیں جو معصور دعائیں ہیں مصنون دعائیں ہیں جو مناجات مقبول وغیرہ میں پڑی لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ وہ دعا کرے سرد میں پڑا ہے اور کہہ رہا ہے رب بنا آدھے ہاتھ یہاں جاتا ہوں پھر آدھا رہتا ہوں دن آگا بنا سرد میں پڑا ہے اور کہہ رہا ہے پھر خیر سردے میں پڑا ہے اور اللہ تبارک کو تعالیٰ سے ہدایت مانگ رہا ہے میں تو یہ سردے کی حالت میں کی ہوئی دعائیں یہ بڑی بڑی عجیب دعائیں اور ایک روایت آتی ہے دیکھیے یہ ساری باتیں نبی کریم صلی علیہ وسلم کو سکھا گئے ایک شادی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور صاحب کے پر اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے رات ایک عجیب خواب دیکھا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صحابی خواب بیان فرماتے تھے تو توجہ سنا کرتے تھے حدیث میں چلیے بھی بتا حدیث میں ہے کہ جب کوئی خواب بیان کرے تو بیان کرتا تو آپ یہ دعا کیا کریں یعنی خواب سننے سے پہلے کہ خیرت تلقا ہوں سرنگ شرت تلقا ہوں خیر لنا و شر آگاہ یہ دعا پڑھنے کا معمول تھا سرکار دوال ہر جگہ سکھانا ہے ہے سرکاری دوال اس موقع پہ کیا پڑھنا کسی نے کہا کہ نہیں میں نے خواب دیکھا تو آپ سنتے یہ دعا پڑھتے کیا اچھی دعا ہے خیرت تلقا ہوں اور شرط توقع ہوں کہ اللہ کرے اس خواب کے نتیجے میں تمہیں خیر ملے اور تم سر سے بچو یہ جو خواب بیان کرنا اسے کہنا اللہ کرے تم خیر تمہیں ملے اور سر سے بچو اور جو خواب تم مجھے بیان کرنا چاہتے ہو خدا کرے وہ ہمارے لیے خیر ہو ہمارے دشمنوں کے لیے برا خیر تلقا ہوں ہو وہ شر تلقا ہوں ہو خیر لنا وہ شر الہ ہے یہ سنتی نبی ہے خیر تو ایک صحابی نے آ کر کہ اللہ میں عجیب خواب دیکھا آپ نے پوچھا کیا تو فرمایا اور صحابی نے کیا کہ خواب میں یہ دیکھا کہ میں بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا ہوں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ایک سجدے کی آیت آ گئی تو سجدے کی آیت میں نے تلاوت کی اور تلاوت کر کے اس کے لیے سجدہ کیا کیونکہ آیت سجدہ کی تلاوت کی بازی ہو جاتا ہے سجدہ کیا تو سامنے درخت تھا وہ درخت بھی اپنی جگہ سے چلا اور تھوڑا چل کے وہ بھی سجے میں گر گیا سجے میں گر درخت بھی میں بھی سجے میں وہ درخت بھی سجے میں اور وہ درخت جو ہے وہ اس میں سے آواز آ رہی ہے درخت میں سے سجے کی حالت میں گرا ہوا ہے درخت اور اس میں سے آواز آ رہی ہے کہ اللہ مکتب لی اندہ کا بہا اجرا وخد اللہ اللہ وضع عنی بہا وزگزرا مکتب لی اندہ کا بہا اجرا وتقبل ہا منی کما تقبل تہا من عبد کا دعود علیہ السلام اور ایک روایت کے اندر یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ سجد وجہی للذی خلقہ وقدرہ وشق کا سمعہ وبسرہ یہ پڑھ رہا ہے درخت درخت رہا پڑھ رہا ہے کا والا تو آگرہ سداشن کا خیر خواب سنا سننے کے بعد آپ نے روایت میں نہیں ہے اس کی کوئی تعبیر کیا بتائی تعبیر بتائی نہیں بتائی اس کا ذکر روایت میں نہیں لیکن جو صحابی یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص نے آ کر خواب بیان کیا آپ نے سنا وہ بتاتے ہیں کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے ہیں اور وہی الفاظ سجدے کے اندر ادا فرما رہے ہیں جو اس شخص نے درخت کے الفاظ بتائے تھے کہ اللہ بتا آنے دیا حضرت وقت آدمی بیا بہ بک تو ادر ہاتھ دیکھ کما تقبل تھا اب بھی داؤد علیہ السلام یہ الفاظ بتا تو کیا اشارہ یہ الفاظ اس شخص نے بتایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھے اور خواب میں بھی درخت کے زبانی سننے میں آئے لیکن چونکہ دعا بڑی اچھی تھی تو نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا خود اختیار کروا لے اور سجدے کے اندر خود یہ دعا پڑھنے شروع کر دیں معلوم ہوا کہ سرکار دوارے سب سے زیادہ اچھی دعا کون مانگے گا ساری دنیا آخرت کی ساری حاجتیں ضرورتیں جتنی ہو سکتی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر موجود لیکن اس کا یہ عالم کہ کسی اور سے سنا کوئی لفظ جملہ دعا کا تو اس کو بھی دعا کے اختیار کر لیا کہ یہ دعا کی یہ دعا میں بھی مانگ تو معلوم ہوا کہ جب دعائیں سنو کسی کی کہ یوں دعا کر رہا ہے سیکھو اس دعا کو یہ دعا ایسی چیز ہے کہ دوسرے دوسرے اگر اچھی دعا کوئی مانگی ہے اس کو سیکھ کر خود بھی اپنانے کی کوشش کرو تعلیم جدید یعنی نبی کریم کری پھر وہ دوار اور ایک دعا تو ایسے پرمادی ہے مہاراجا کا پور میں ہے پرمایا سے باہری تقبل سروت آؤں مس سد کا دعا آ رہا ہوں اردو شی کا نام صالح ما رو نہ کرتی وہ خوشی کا ہوں تیسالحمان گڑھ کر کیا عجیب عجیب ڈھنگ سے دعا سرکار دعا فرمایا کہ جتنے خشکی پر کری پر اے اللہ خشکی پر کری پر جس اللہ کے کسی بندے نے یا بندی نے جو کوئی کبھی دعا کی ہو اور وہ دعا کوئی بھلائی مانگی ہو تو اے اللہ میں یہ آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ بھلائی مجھے بھی ادا کر اور اس دعا نے مجھے بھی شریف کر اور جو کوئی دعا میں مجھے کرنے کی توفیق ہو تو اے اللہ میری اس دعا میں خود اللہ کے بندوں کو بھی شریف کر تو کوئی حاجت کوئی ضرورت ایسی جو چھوڑی ہو اپنے دعاؤں میں لیکن سبھی رہا ہے کہ پتا نہیں ہو سکتا ہے کسی اللہ کے بندے یا مندی کے دل میں کوئی ایسی دعا آتی ہو نکلائی جاتی ہے اسے بھی شریف چلیے کوئی کوشش چھوڑا نہیں کرتا تو یہ دعا ایسی چیز ہے کہ دوسروں سے سیکھ نہیں دوسرا کس طرح دعا مانگ رہا یہ بھی سکھ سیکھنے کی تو یہ دعا کرے اچھا اور دعا اس میں سجدے کی حالت میں دعا کرنا یہ اب یہ معاشرہ خاص طور پر ند لوگ کریں سنتوں یعنی ہاں اس دعا کا ہمارا یہ ہے کہ اللہ اللہ ابلی بیا مصر اللہ سجدہ میں کر رہا ہوں اس کے ذریعے آپ میرے گناہ کو معاف کروا دیں وقت شب لی کا اجرت اے اللہ اس سجدے کے سفید مجھے میرے لیے اپنے ہاں اجر لکھ دیجیے میرا اور اللہ اس سجدے کو اسی طرح قبول فرما لیجیے جیسے کہ آپ نے اپنے بندے داؤ میرے سلام کا سجدہ قبول کیا ایک رواج کا سجتا ونشنی جن لوگی آؤں کروں آؤں سب ختم آؤں آؤں پھر میرا میرا چہرہ سجدہ ریز ہے اس کام کے آگے جس نے اس کو اس اس چہرے کو پیدا کیا جس نے اس کا اس کو بنایا اور جس نے اس کے آنکھ پر اس کے آنکھ پر کام بنا تو یہ تھا تو غرض یہ کہ یہ تو آنکھ سجدے کے آگے تو یہ بڑا مزے کا جملہ ہے یہ یہ سورہ سورج اٹراکرمایا بس جد وقت کریں سجدہ کرو اور ہمارے قریب آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ تو اس سے زیادہ کیا کیا دعوت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کو کیا دعوت ہوگی آؤ قریب آ جاؤ تو اس غرب کی حالت میں دعا مانگنا خاص طور سے نفر اور ویسے اوقات نماز کے بعد بھی یا کسی اور حالت میں بھی دل چاہ جائے سجدہ کر کے دعا مانگنے کا تو ٹھیک ہے کر سکتے ہیں کوئی اردو میں دعا مانگتے رہے سجدے میں پڑھ لیکن ہاں ہر نماز کے بعد عادت نہیں بنانی چاہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ ثابت ہے لیکن جائز تو کبھی کبھی جب کبھی آ گیا پھر جا گیا تو پھر کبھی مانگ اللہ تبارک بتا رہے تو یہ جو فرمایا کہ میری مدد کرو کیسے سے مدد کرو کثرت سجود سے سجدے کی کثرت تو یہ سجدے کی لذت اٹھانے کی کوشش یہ سجدے کا لطف اٹھانے کی کوشش تو یہ یہ بڑا عجیب عالم ہوتا ہے کہ انسان چوکٹ پر تھک چکا ہے میں نے کیا ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ جو چوکٹ پر چھوٹ گیا جس پہ جو پیشانی چوکٹ پر چھوٹ گئی ساری کائنات اس سے آگے چکی ہوئی ہے کسی نے کہا کہ سر پر قدم حسن قدم پر کھلا ہو تار قدم حسن پر سر اور سر پر قدم حسن قدم پر کھلا ہو تار حسن کے سر پر قدم رکھا سر سر رکھا ہوا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور قدم ہے سارے دنیا کے تاج و تخت کے اوپر جو سجدے کے اندر بڑا ہوا ہے اس سے زیادہ معراج کی چیزیں فرمایا کہ سجدہ جو ہے سلاد معراج المومنی وہ کی معراج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج وہاں حاصل ہوئی انس کا وہ مقام حاصل ہوا جو کسی کو نہیں ہو سکتا حکومت کے واقع توحفہ کیا لے کر آئے نماز سلاد کہ تم اگر یہ معراج حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدے میں سفر دو سلا کو میرا دم ہو یہ ہے سلا تو اس اس کی کسرت یہ ہے راستہ سرکار کہ میرے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہو جنت میں میری صحبت میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہو تو سجدے کی کثرت دو سبق ابھی سے میں مین کیا ملے ایک یہ کہ تنہا دعا دعا بڑی چیز ہے لیکن دعا اس وقت دعا ہے صحیح معنی میں جب آدمی رخ بھی سیدھا کرے کوئی قدم بڑھائے ٹوٹا پھوٹا ادھورا جیسا بھی ہو بڑھائے اور پھر دعا مانگے اور دوسرا یہ کہ کثرت سجود یہ اللہ تبارک مطالعہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور اس سے اللہ تبارک مطالعہ جنت کا فرماتے ہیں سرکار دوارے کو فرماتے ہیں کہ میری مرافقت میری رفاقت جنت کے اندر اس سے رضی ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو بتاؤں کرنا اور کیا میں نے آج یہ سورہ اکرا کی آخری آج جو ہے جد وقت یہ یہ آئے سجدہ ہے سب پر سجدہ واجب ہو گیا ایک مرتبہ اگر بار بار کہا ہے میں نے لیکن ایک مجلس میں جب بار بار پڑھا جائے تو ایک ہی مرتبہ سجدہ واجب ہوتا ہے تو اس لیے ایک سجدہ سب کر لیجیے گا اللہ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين ابن فضل وفي الأحمد يا بارك تمام جناحكم وعافية يا الله خلي أعمال وأخلاق يا الله راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کو اپنی رحمت سے اپنے ضائع کامرے ادا کرنا کیا لاسمی مفترت کامرے آتا کرنا اللہ ہر طرح کے شروع اور فتنوں سے ہماری ہمارے گھر والوں عائزہ احباب متعلقین سب کی حفاظت فرما یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے دین کی صحیح فہم عطا فرما یا اللہ اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اس پر استقامت عطا فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو فرما یا اللہ اپنی محبت کو تمام محبتوں اور تعلقات پر غالب فرما یا امر رحمی اپنے تعلق کو تمام تعلقات پر غالب فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اپنے رضائے کاملہ اور جنت عطا فرما یا اللہ اقباف سنت کے توفیق ادا فرما یا اللہ اقتباش سنت کے توفیق ادا فرما یا اللہ جو باتیں